مقبول اور مؤثر دعا حضرت انس رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو آپ کی دعا عرش تک پہنچی فرشتوں نے عرض کیا یہ ایک کمزور اور جانی پہچانی آواز کسی اجنبی جگہ سے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم انہیں نہیں پہچانتے فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب یہ کون ہیں ارشاد فرمایا یہ میرے بندے یونس ہیں فرشتوں نے عرض کیا وہی آپ کے بندے یونس جن کے مقبول اعمال مستجاب دعائیں ہمیشہ آپ تک پہنچتی ہیں اے ہمارے رب کیا آپ رحم نہیں فرماتے کہ وہ آسانی کے زمانے اعمال کرتے تھے تو آپ مصیبت کے وقت انہیں نجات عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو اگل دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے اس میں کئی اقوال ہیں نمبر ایک چالیس دن نمبر دو سات دن نمبر تین تین دن نمبر چار صرف چند گھنٹے رہے مچھلی نے دن چڑھے نگلا اور شام کو اگل دیا